صائب بن یزید نے بیان کیا کہ میں مسجد نبوی میں کھڑا ہوا تھا کسی نے میری طرف کنکری پھینکی میں نے جو نظر اٹھائی تو دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ سامنے جو دو شخص ہیں انہیں میرے پاس بلا کر لاؤ میں بلا لایا آپ نے پوچھا کہ تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے یا یہ فرمایا کہ تم کہاں رہتے ہو انہوں نے بتایا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں آپ نے فرمایا کہ اگر تم مدینے کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیے بغیر نہ چھوڑتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آواز اونچی کرتے ہو صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو ستر